السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد ان محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتدہ بہدہ وستنہ بسنتہ یلہ یوم الدین وبارک لگاتار آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن جو چیزیں انجام پائیں گی ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے انہیں میں سے ایک چیز ہے حوض کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو حوض نصیب فرمائے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حوض ہوگا اور آپ کا حوض تمام انبیاء کو ملنے والے ہاؤز میں سب سے بڑا ہوگا آج اسی کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کریں گے ہاؤز کا معنی ہے پانی اکٹھا ہونے کی جگہ کو حوض کہا جاتا ہے اور حوض کا اس بات متواتر حدیثوں سے ہے امام القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے تقریباً چالیس صحابہ ہیں جن سے اس کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں جبکہ امام سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پچاس صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن خراب ہو گیا کیا کہ پچاس سے زیادہ صاحب کرام سے حدیثیں آتی ہیں جن میں ہاؤس کا ذکر موجود ہے ان میں خلفائے راشدین ہیں اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں تو یہ حوض کی جو حدیثیں متواتر ہیں یعنی بہت سارے صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں اور صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں حوض پر تمام صلب صالحین کا اجماع ہے تمام علماء کا حوض پر اجماع ہے کہ اللہ ابراہین قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا حوض نصیب فرمائے گا یہ حوض کہاں ہوگا پلسراج سے پہلے ہے اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کیونکہ پلسراج کے بعد دو یا تین چیزیں ہیں پنترا ہے جنت ہے اور آراف آراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کو جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہوئے جنت کے اندر لے آئے گا اور پھر وہ جگہ ختم ہو جائے گی تو یہ پلسراج سے پہلے ہے اس پر سب کا اتفاق ہے تمام علماء کا لیکن میزان جو کہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ہے اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ میزان پہلے ہوگا اور حوض بعد میں ہوگا بعض علماء کہتے ہیں نہیں پہلے حوض ہے میزان بعد میں ہے اور اس میں صحیح بات یہی ہے کہ حوض پہلے ہے اور میزان بعد میں ہے میزان پرس سے پہلے ہے جیسا کہ سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن جو اعمال یا جو چیزیں پیش آئیں گی ان کی ترتیب کے تعلق سے کوئی حتمی اور کوئی نس سری نہیں ہے لوگوں کے اور علماء کے اشتہادات ہیں اور ان میں سب سے جو صحت کے قریب اشتہاد اور ترتیب ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ بعض ہوگا یعنی سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے پھر حشر ہوگا میدان محشر اس کے بعد میدان محشر کے بعد حوض ہوگا کیونکہ وہاں لوگوں کو پیاس کی شدت سے ان کا احساس ہوگا حوض کے بعد پھر شفاعت ہوگی شفاعت اور یعنی میدان محشر میں اور شفاعت کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حساب اور کتاب کی سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے اب شفاعت کے بعد شفاعت ہو گئی اب اس کے بعد اللہ رب کے سامنے پیشی ہوگی عرض ہوگا عرض کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا پھر لوگوں کو نام اعمال دیے جائیں گے لوگ نام اعمال پڑھیں گے کسی کو دائنے ہاتھ میں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں اور اس کے بعد پھر میزان ہوگا جہاں پر سب کے اعمال تولے جائیں گے اس کے بعد پلسرات پلسرات یہ جہنم کے اوپر ہیں جہنم کے اوپر پلسرات ہے اور پلسرات جو لوگ پار کر جائیں گے اس کے بعد پلسرات اور جو نہیں پار کر پائیں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے اب پلسرات کے بعد پل ہے اور اس کے بعد جنت ہے اور اسی کے درمیان میں آراف ہے تو یہ جو ترتیب ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ ترتیب زیادہ صحت کے اور جو اس دن ہونے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترتیب زیادہ صحت کے قریب ہے تو گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حوض میزان سے پہلے ہوگا یا میزان کے بعد ہوگا لیکن صحیح بات اور زیادہ جو راج بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حوض پہلے ہوگا میزان بعد میں ہوگا حالانکہ مصنف نے پہلے میزان کا ذکر کیا حوض کا ذکر بعد میں کیا اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ یہاں مقصد مصنف کا ترتیب کے ساتھ تمام احداث کو یا تمام چیزوں کو بیان کرنا نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی انہیں میں سے میزان ہے انہیں میں سے حوض ہے ابھی دیکھیے شفاعت کا ذکر نہیں کیا شیخ امام نے بعد میں ذکر کریں گے حالانکہ شفاعت کا تعلق میدان محشر سے ہے میدان محشر میں مانبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو شفاعت عظما ہے اور جو دیگر شفاعتیں ہیں وہ بعد میں ہوں گی لیکن شفاعت عظما وہ میدان محشر میں ہے تو اس کا ذکر ابھی وہ بعد میں کریں گے تو شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد ان تمام چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری چیزیں ہوں گی اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کا تعلق غیبیات یاد سے ہے اور غیبیات کے اندر یہ ہے ایمان لانا تصدیق کرنا اس کے بارے میں نہ اشتہاد کرنا نہ قیاس کرنا نہ اپنی عقل دوڑانا نہ دنیا کے احوال اور قوائف پر یا دنیا کے معاملات پر اس کو قیاس کرنا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے کیونکہ غیبیات ہیں اور ان کی تفصیلات اور کیفیات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں پر ایمان لائیں جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا تو حوض بھی قیامت کے دن جو چیزیں ہوں گی انہیں میں سے حوض بھی ہے اس کے تعلق سے مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وفی ارسات القیامہ الحد المعود و صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں حوض بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں لوگ آئیں گے المورود جہاں لوگ آئیں گے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حوض یہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے اس کا انکار انہی لوگوں نے کیا جو خوارج ہیں اور جو معتزلہ ہیں اور جہمیہ ہیں باقی اور لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حوض یہ ایک مانوی چیز ہے یہ مانوی چیز ہے یہ حصی چیز نہیں ہے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اگر اتنی اہم چیز ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ معتضلہ کہتے ہیں عقل پرست کو جو انسان کتاب و سنت کو دین اسلام کو اپنی عقل کے مطابق سمجھتا ہے ایسے لوگوں کو متضلاع کہتے ہیں تو کہتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی ہے ایک بات دوسری بات قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور جو حدیثیں ہیں یہ حدیث احاد ہیں اس کی بنیاد پر ان حدیثوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر دیا حالانکہ حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں اور احاد نہیں بلکہ متواتر ہیں پچاس صحابہ یا چالیس صحابہ سے یہ حدیثیں مروی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم جس کی صحت پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا علماء کا اجماع اور اتفاق ہے ان حدیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری مسلم ہی کی ہیں حوض کے تعلق سے اکثر حدیثیں یا تو بخاری کے اندر یا تو صحیح مسلم کے اندر ہیں لیکن پھر بھی ان حدیثوں کا انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری عقل کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے عقل کے اندر روح بھی نہیں آتی ہے انسان کے اندر روح ہوتی ہے روح کیسی ہے کیا رنگ ہے اس کا نہیں سمجھ میں آتا عقل میں بات نہیں آتی تو کیا روح کا انکار کر دیا جائے روح نہیں ہے عقل میں بات نہیں آتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عقل کے اندر نہیں آتی ہیں تو عقل تو انسان کی محدود ہوتی ہے عقل کا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کو جو مسائل ہیں ان کو سمجھے ان پر عمل کرے لیکن جو غیبیات ہیں جن کی کیفیات کا علم انسان کے پاس نہیں ہے اور نہ انسان کی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے ان چیزوں کے بارے میں غور و خوض کرنا ان کا انکار کر دینا تو انسان پھر سب کا انکار کر دے گا بہت ساری چیزیں جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آتی ہیں دنیا کے اندر ہونے والی چیزیں ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی لیکن انسان اس کو مانتا ہے تو یہ تقاضا نہیں ہے اور نہ انسان ایک مسلمان کے لیے زیب دیتا ہے کہ جو اس کی عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دے اور پھر عقل کس کا اعتبار کریں گے آپ سب کی عقلیں مختلف ہیں بچے کی عقل ایک عورت کی عقل ایک عالم کی عقل اور ایک جو گاؤں دیہات کے اندر رہنے والا اس کی عقل ایک ان پڑھ جاہل کی عقل سب کی عقلیں برابر ہیں نہیں ہیں سب کی عقلیں الگ الگ ہیں کوئی بات آپ کی عقل میں نہیں آتی لیکن دوسرے کی عقل میں آتی ہے تو کس عقل کا کو معیار بنایا جائے گا جبکہ عقلیں مختلف ہیں جبکہ قرآن و حدیث مختلف نہیں ہے عقل معصوم نہیں ہے قرآن و حدیث معصوم ہے اللہ کے سر نے جو بتا دیا صحیح حدیث ثابت ہو گیا وہ چیز ہو کر کے رہے گی جب آپ نے اللہ کے رسول کو نبی مان لیا تو آپ جو بھی خبر دے رہے ہیں اس کا ماننا ضروری ہے اللہ نے خود فرمائے وما تا کم رسول ہو جو رسول دیں تمہیں لے لو جسے منع رک جاؤ یہ بات ہمیں رسول نے دی ہے یہ بات ہم نے ہمیں رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے فرمایا کہ کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں وہی کہتے جو اللہ ابامن کی طرف سے آپ کے پاس وہی آتی ہے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ساری چیزیں حدیث ہیں وہی اللہ ابامن کی طرف سے ہیں تو جب وہی کے اندر آ گیا جو معصوم ہے تو اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں لیکن انسان اس کو مانتا ہے انسان اسے تسلیم کرتا ہے تو جب دنیا کے اندر چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیزیں مشکل ہیں اللہ ابامن تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ انسانوں کو عقل دیا انسان کو دماغ دیا اور انسان اپنی عقل و دماغ سے ایسی چیزیں ایجاد کر لیا کہ آپ کسی ایسے آدمی سے جو ان پڑھ ہے جاہل ہے گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے ہیں آپ ان سے جا کر کے بیان کریں اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ نہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا یہ ہماری عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے یا اور بھی لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کے عقل میں نہیں آتی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری عقل ہے وہ محدود ہے اور عقل کے اندر ساری باتیں نہیں آ سکتی ساری باتیں انسان عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے امانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو غیبیات سے متعلق ہے فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ اس کی تصدیق کرو کیونکہ وہ تجربے سے نہ حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کی کیفیات انسان بیان کر سکتا ہے اس کا یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے اور اس کا اعتراف کرے اور اس کی تصدیق کرے یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوں گی قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر نہیں ہے وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے وہی کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے حدیث اور سنت اس میں ذکر موجود ہے کافی ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے کافی ہے لہذا قرآن میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہے آپ اگر تفصیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیے قرآن میں نماز کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے نماز کیسے آپ کو پڑھنا ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا روزے کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے حج کے تعلق سے دیکھ لیجئے زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھ لیجئے یہ تمام چیزوں کی کیفیات اور تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی حدیثوں کے اندر ملے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا انکار کر دے انسان قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آپ کے لیے شیر کھانا حلال ہے یا حرام ہے بلی کھانا گدھا کھانا حلال ہے کہ حرام نہیں قرآن میں نہیں بیان کیا گیا اللہ کے سور نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ ساری چیزیں کھانا ہمارے لیے آرام قرآن میں نہیں بیان ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیر کھانا جائز ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے گدھے کا ذکر نہیں قرآن میں تو گدھا کھاتے پھرے گا انسان بلی کا ذکر نہیں ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے قرآن میں تو انسان بلی کھانا شروع کر دے گا تیدوا کھانا شروع کر دے گا کہ بھائی سب جانور ہیں سب قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کی حرمت کا لہذا اس کو ہم کھائیں گے تو یہ سب انتہائی غلط باتیں ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہے یہ اللہ العالمین کی مصلیحت اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کچھ چیزیں اس نے قرآن بیان کی اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے نبی کے حوالے کیا اور وہی کی اور ہمارے بھی حدیث کے ذریعے سن ان چیزوں کو بیان کر دیا اس لیے ہر چیز کا قرآن میں ہونا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے شادی کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے اللہ تو بیان کیا کہ دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ ایک مرد کی زوجیت میں دو بہنیں رہ سکتی ہیں یہ حرام ہے لیکن انسان کی بیوی کی جو خالہ ہے یا اس کی جو پھوپھی ہے یا بھانجی اور بھتیجی ہے ان کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا یہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے حالانکہ ہمارے نے بھی اس کو حرام قرار دیا کہ آدمی اپنی بیوی کی بھانجی سے یا اس کی خالہ سے یا اس کی پھوفی سے ایک وقت میں دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اگر انتقال ہو گیا یا اس نے خلا لے لیا یا طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے جیسے بہنوں کا معاملہ ہے کہ دو بہنوں کو انسان ایک وقت میں زوجیت میں نہیں رکھ سکتا یہ قرآن اللہ نے بیان کیا لیکن ایک بہن کا انتقال ہو گیا مان لیجیے بہن کا انتقال ہو گیا یا اس نے خلا لے لیا یا طلاق طلاق لے لیا طلاق دے دی گئی اس کو تو عدت گزر جانے کے بعد اس کی بہن سے یہ کیا نا جی؟ تو اس کی دوسری بہن سے شادی کیا جا سکتا ہے اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے اس میں عزت گزرنے کی بات بھی نہیں ہے عدت گزرنا تو اس کے لیے ہوگا جو عورت ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی لیکن آدمی اس نے کھلا لے لیا اس کی بیوی نے اب اس کی پھوپھی ہے مان لیجیے اس کی بیوی کی پھوفی یا اس کی خالہ یا اس کی بھانتی بھتیجی اس سے فوراً شادی کر سکتا ہے تو ایک وقت میں زوجیت میں نہیں رکھ سکتے لیکن طلاق ہو جانے کے بعد یا خلا ہو جانے کے بعد یا وفات ہو جانے کے بعد انسان رکھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا کہ بیوی بی کی خالہ سے ایک وقت نکاح کرنا کیسا ہے ہمارے نبی اس کو حدیث کے اندر بیان کیا اور یہ بھی حرام ہے جیسے دو بہنوں کا نکاح کرنا ایک وقت میں حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں آ گیا الحمد نہیں قرآن میں حدیث میں آ گیا الحمد دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں وہی ہیں اللہ ہے یہ بھی وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث وہی غیر مطلوع ہے جس کو تجوید اور کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے البتہ پڑھتے ہیں اس کو تو اس طریقے دونوں وہی ہیں تو دونوں میں کسی ایک کے اندر آ جائے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے ورنہ پھر انسان تمام چیزوں کا انکار کر دے گا آدھے سے زیادہ انسان دین کا انکار کر دے گا آدھے سے ولیمہ کا ذکر نہیں ہے نا قرآن میں عقیقہ کا ذکر نہیں ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں قرآن کے اندر آپ کیا کریں گے نہیں کریں گے اپنا ولیمہ اور جو ہے کیا نام ہے عقیقہ نہیں کیا جائے گا بچے کا کتنی ساری چیزیں آدھے زیادہ دین آپ کا ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ اگر قرآن میں آئے گا تب مانیں گے قرآن میں نہیں مانیں گے آدھے سے زیادہ تو اس لیے جو ایک مسلمان سے مطلوب ہو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کسی میں بھی آ گیا اس پر ایمان لائے اور کیفیت اللہ کے حوالے کر دے اگر اس کا تعلق غیبیا سے ہے تو یہ تمام چیزیں غیبیا سے متعلق ہیں ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے تو مصنف فرماتے ہیں کہ وفی اساد القیامہ قیامت کے میدان میں الحود المورود النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پر لوگ آئیں گے اور جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو حوض عطا کرے گا لیکن ان کا حوض ہمارے نبی کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا سب سے بڑا حوض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا قیامت کے دن اور یہ حوض آج بھی موجود ہے جیسے جنت موجود ہے جہنم موجود ہے اسے ہاؤس بھی موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد تشریف لے گئے وہاں آپ نے لوگوں کو وہاں آپ نے نماز پڑھی جنازہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کیا فرمایا کہ انافرت کو کہ میں تم لوگوں میں سب سے پہلے آگے جانے والا ہوں کہاں پر مان لیجیے ہاؤس پہ یا میزان پر یا پرسرات پر میں تم لوگوں میں سب سے پہلے آگے جانے والا وہ آنا شاہد علیکم اور میں تم سب لوگوں کا گواہ ہوں پھر ہمارے نے فرمایا وہ اللہ میں اس وقت بھی اپنی ہاؤس کو اپنے کو دیکھ رہا ہوں تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہاؤس دیا جائے گا وہ ہاؤس موجود ہے اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث سے بخاری کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے میرا ممبر ممبری اللہ کہ جو میرا ممبر ہے میرے جو ہے میرے حوض پر ہے تو آپ کا جو حوض ہے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے جیسا کہ جنت اور جہنم جو ہے موجود ہے حوض کا نام کیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حوض کوثر حالانکہ حوض کا نام کوثر نہیں ہے کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جنت میں ایک نہر کا نام ہے اس نہر کے دو پرنالے ہیں جن میں سے پانی ہاؤس کے اندر آئے گا کہ جو پانی آئے گا جنت سے آئے گا لیکن اس ہاؤس کا نام جو نبی کو دیا جائے گا اس کا نام کوثر نہیں ہے اس کو ہاؤس کہا گیا اس کا کوئی نام حدیثوں کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہاؤس کہا گیا کوثر جو ہے جنت میں نہر کا نام ہے اس نہر سے پانی آئے گا ہاؤس کے اندر بات سمجھ آ رہی نا تو ہاؤس کا نام کوثر نہیں ہے کوثر الگ چیز ہے جو جنت کے اندر ایک نہر ہے اس نہر کے دو پر نالے ہیں اور نالے انہیں دو نالوں سے ہاؤس کے اندر پانی آ رہا ہوگا جی ہاؤس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے ہمارے نبی کی امت کے بھی لوگ آئیں گے بہت سارے ان امت آئے گی آپ کے پاس پانی پینے کے لیے تو آپ کے پاس لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جو فرشتے ہوں گے ان کو بھگانا شروع کر دیں گے تو نبی کہیں کہ بھائی یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو تو ان سے کہا کیسے نبی پہچانیں گے ان کے اردو کے نشانات سے قیامت کے دن اردو کے نشانات ہمارے چمکیں گے امت محمدیہ کے چہرہ ہاتھ اور پاؤں چمکے گا سابق رام نے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنی ساری امت ہوگی سب کی امتیں ہوں گی اتنی پبلک ہوگی ہست آدم سے لے کر کے اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ہوں گے تو آپ کیسے پہنچانیں گے اپنی امت کو تو ماربی نے فرمایا کہ وضو کے جو نشانہ جو اعضا ہیں وہ سارے اعضا قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے پھر ہمارے بی نے مثال دیا کہا کہ جیسے کسی کے پاس کالے گھوڑے ہوں اور ان کالے گھوڑوں میں ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں تو کیا ان کو پہچان پائے گا کہاں ضرور پہچان لے گا وہ کا اسی طریقے سے قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچان لوں گا تو ہمارے بھی کہیں گے بھائی تو میری امت کے لوگ ان کو آنے دو تو فرشتے کیا کہیں گے ان کلا تدریم عہد سب آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کر دی تھیں تو مان بھی کہ میرے بعد میرے دین کو بدل دیا شریعت بدل دی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تو اسے معلوم ہوا کہ آپ کی امت کے بہت سارے لوگ جو بدعت خرافات کریں گے شرک کے اندر ہوں گے ایسے سارے لوگوں کو قیامت کے دن بھگا دیا جائے گا اور آپ کے حوض سے ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا پانی نصیب نہیں ہوگا بھگا دیا جائے گا آج بہت سارے لوگ نبی کی محبت کے نام پر کتنی ساری بدعت اور خرافات کرتے ہیں عید مراد النبی ہے برسی مناتے ہیں شب برات مناتے شب معراج مناتے شادی بیاہ میں دیکھیے ولادت کے وقت دیکھیے اور اس طریقے سے نماز میں دیکھیے بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیے کتنی ساری بدعت اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں نئی نئی چیزیں لوگوں نے دین کے اندر پیدا کر دی تو ماں نبی کہیں کہ ان کو بھگاؤ اور فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا علم نہیں ہے کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے آج بہت سارے لوگوں کا جو قبر پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سر کو سب کچھ معلوم ہے امت کی ایک ایک خبر آپ کو ہے امت کے لوگ کیا کر رہے ہیں کون کیا عمل کر رہا ہے ساری چیزیں آپ کے اوپر پیش کی جاتی ہیں آپ جو ہے امت دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں ساری چیزیں آپ پیش کی جاتی ہیں آپ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں کیا فرما فرشتوں فرشتوں نے ان لا تدری حدس و باد آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں دین کے اندر پیدا کر دیں نبی کو نہیں معلوم ہے کہ امت کیا کر رہی ہے اور امت کے اعمال کیا ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے سر کو نہیں معلوم ہے یہ اللہ کے سر کو نہیں معلوم ساری چیزیں اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ بہادک بھی نے کیا فرمایا فرشتوں نے کہ آپ کے بعد اور پھر ہمارے بھی نے فرمایا کہ سوقل سوقل من غیر بعدی جنہوں نے میرے بعد بدل دیا مطلب یہ کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے آپ کی موت ہو چکی ہے آپ دنیا سے جا چکے ہیں آپ نے کیا کہا کہ میرے بعد یعنی دنیا سے میرے آ جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کری مجھے نہیں معلوم تو آج بہت سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے نام پر بداد خرابات ارتکاب کرتے ہیں وہ سوچیں یہ بخاری کے حدیث ہیں جس میں ہماری نے فرمایا کہ لوگوں کو بھگا دو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دیں ہمارے لیے نبی کی سنت کافی ہے صحابہ کا عمل کافی ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے حدیثیں کافی ہمارے لیے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی آپ ہمیشہ جب خطبہ دیتے کیا کہتے تھے کو محدثات العمر فعین نق اللہ بدا نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی دین کامل الحمدللہ دین مکمل ہے دین میں نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العامی نے کامل دین عطا فرمایا اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے پاس کامل دین نہیں تھا اس امت کو اللہ رب العامی نے کامل علی و محکمل لکم ابدین اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے سور معاہدہ کے اندر آئے تاریخ علی و محکمل و اتمم تم رحمتی کمردین تو لکم السلام دین حجا کے موقع پر کہ ہم نے دین مکمل کر دیا آج خلاص نعمتیں پوری کر دی اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا تو جب دین مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کی گنجائش ہے نئی چیز لے کر کے لائی جائے نئی چیز پیدا کی جائے کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں لہذا دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے دین سے ہوتا ہے اللہ نے دین مکمل کیا دنیا اللہ نے مکمل نہیں کی ہے دنیا بھی کتنی آگے جائے گی انسان نہیں جانتا ہے لیکن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا نئی نئی چیزیں پیدا کرنا یہ گمراہی ہے اور قیامت کے دن حوض سے پانی نہ ملنے کا ذریعہ اور سبب ہے ایسے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا آج جو اترا رہے ہیں اور بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں ہم تو فلاں ہیں اور جو ہے ہمیں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پانی نصیب ہوگا اور اس طریقے سے ہمیں نبی کی سفارش ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ساری چیزیں ان کے صرف دعوے ہیں ان کا عمل اور ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور جس کا بھی نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی کے حوض سے پانی نہیں ملے گا یہ بھی چیز ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے ایسا نہیں ہے ممکن ہے کچھ لوگوں کو پلائیں لیکن ایسا نہیں کہ ہر امتی کو اپنے ہاؤس سے پانی پلائیں گے جو بھی ہاؤس پر جائے گا وہاں پر اتنے سارے ابھی آئے حدیث حدیثیں وہاں پر اتنے سارے آب خورے ہوں گے آب خورے یعنی پیالے اللہ کے سر کی حدیث ہے جیسے جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی ان کی تعداد ہے کن کی آب خوروں کی اور اس طریقے سے پیالوں کی تو لوگ ان پیالوں کو لے لے کر کے پانی پئیں گے ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے ایسا نہیں ہے جسے بھی موقع مل جائے گا وہ پانی وہاں سے خود پی لے گا یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پلائیں یا ان کے لیے خصوصیت ہوگی ان کے لیے اعزاز اور فضیلت اور شرف ہوگا لیکن ساری امت کے لوگوں کو آپ یا جو بھی حوض پر پانی جسے نصیب ہوگا ایسا نہیں کہ سب کو آپ پانی پلائیں گے تو یہ جو ہاؤز ہے یہ قیامت کے دن جو اہل بدعت ہوں گے اہل خرافات یا شرک کرنے والے ایسے سارے لوگوں کو قیامت کے دن اس ہاؤس سے بھگا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لیں تو مصنف فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حوض دے گا اور یہ بھی قیامت کے اندر ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ماں وہ اشد بیابم بیا ابم من البن اس کا جو پانی ہے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اس کا جو پانی ہوگا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور یہ پانی جنت میں کوثر نہر سے پانی آ رہا ہوگا وہ اہلا من الاصل اور یہ شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہوگا یہ اس کا وصف ہے اس حوض کے پانی کا یا اس کی خوبی ہے سفید ہوگا اور اس طریقے سے شہد سے بھی زیادہ وہ پانی میٹھا ہوگا آنیت ہو عدود و نجوم اس سما اس کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہوگا یہاں پر دو چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آسمان میں جو تارے چمک رہے ہیں وہ آپ خورے اور وہ برتن پیالے بھی چمک رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تعداد ہے تاروں کی آسمان میں اتنی ہی تعداد ہوگی کن کی آپ خوروں کی اور اس طریقے سے پیاروں کی اور دونوں چیزیں حدیث ثابت ہیں بعض حدیثوں کے اندر یہ لفظ ہیں کہ آنیت ہو عدد نجوم میں اور بعض حدیثوں کے اندر آنیت ہو کر نجوم سما کہ اس کے جو برتن ہیں آسمان میں تاروں کے مانند تارے کیسے ہوتے چمک رہے ہوتے ہیں اندھیری رات میں دیکھیے آپ تارے آپ کو نظر آ جاتے ہیں ایسے وہ چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے ایک دم چمک رہے ہوں گے تو ایک بات تو یہ معلوم ہے دوسری بات یہ معلوم ہے دوسری حدیث دونوں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں کہ جو تعداد ہوگی خوروں کی آپ خورا کہا جاتا ہے اس کو فارسی زبان میں یعنی پیالہ سے انسان پانی پیتا ہے اس کی جو تعداد ہوگی آسمان میں ستاروں تاروں کے معنی کی تعداد کے مطابق ہوگی تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی وہ تو لہو ارد ہو ارد اور یہ جو اس کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ خوشبو جو ہے مشکو و امبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگی اور برف سے زیادہ وہ پانی ٹھنڈا ہوگا یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے برف زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور اس طریقے سے مشک اور امبر سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوگا وہ پانی یہ پانی کا وصف ہے کتنا میٹھا اور کتنا بابرکت پانی ہوگا یہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کتنا صاف ستھرا اور کتنا پاکیزہ اور کس قدر مفید ہوگا انسان کے لیے اسی لیے حدیث کے اندر آتا جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی جو ایک بار پی لے گا اس کو اس پانی کی خصوصیت ہوگی یہ تو یہ پانی بہت ہی بابرکت ہوگا اور بہت ہی زیادہ یہ صاف ستھرا اور جنت سے آنے والے نہر سے آنے والا پانی ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کی وہ بھی حدیث کے اندر آئی ہے وہ تو لو شہر و ارد ہو شہر ہوں یہ سب مصنف نے بیان کیا ہے لیکن سب حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی ایک مہینہ کی مسافت کے برابر یعنی ایک مہینہ انسان چلتا رہے تیز رفتار سواری سے تو اس طریقے سے اتنی اتنا لمبا اور اتنا چوڑا یہ حوض ہوگا یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ حوض ہوگا جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت نصیب کیا جائے گا تو اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے یہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر میں یہ شرب و مین ہوں شربت ابدا جس کو اس سے ایک بار پانی مل گیا ایک بار اس نے پی لیا لزم ادہ ابدا اس کے بعد وہ پھر پھر کبھی جو ہے وہ پیاسا نہیں ہوگا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہ اس کا نتیجہ ہے سمجھ لیجئے اس پانی پینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بار جو اس کو پی لے گا پھر اسے کبھی پانی کی پیاس نہیں ہوگی تو یہ حوض یہ بھی ثابت شدہ ہے اور متواتر حدیثیں ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں اور ابو صحیح ابن ماجہ مسد احمد اور جو بھی حدیث کتابیں ہیں ساری حدیث کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں اور یہ متواتر ہیں متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کثرت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ اس پر جھوٹ ہونے کا اتفاق ہو جانا یہ محال ہو کہ لوگوں نے اتفاق کر لیا سب نے مل کر کے چلو آج ہم ایسی بات بیان کریں گے یہ ناممکن ہو اس کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے یا اس کو متواتر کہا جاتا تواتر اس کو متواتر کہتے ہیں نہیں اتنی زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کر دیا ہو کہ اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ یہ جھوٹ ہوگا یا لوگوں نے اتفاق کر لیا ہوگا جھوٹ بولنے پر یہ ناممکن ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آ جائے اس مسجد کے اندر یا کہیں پر بھی اگر دو چار پانچ لوگ بیان کریں تو ہو سکتا ہے بھائی ممکن ہے کہ جو ہے یہ لوگوں نے گڑھ لیا ہو لیکن اگر اسے چالیس پچاس آدمی سو آدمی بیان کریں سب کی زبان پر وہ چیز موجود ہو تو یہ مطلب کہا جائے گا کہ واقعات یہ چیز ہوئی ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے اتنے سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کر کے کسی چیز پر اتفاق کر لینا یہ نام محال ہے یہ ناممکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو متواتر کہا جاتا ہے تو یہ متواتر حدیثیں ہیں کون سی یہ جو حوض کے تعلق سے ہیں متواتر حدیثیں ہیں اس کا انکار کس نے کیا خوارج نے خوارج کون ہیں جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں اگر حدیث احاد ہیں تو اس کو نہیں مانتے ہیں اس لیے لوگ قرآن بخاری مسلم وغیرہ کو بھی نہیں مانتے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں قرآن میں اگر ہے تو مانیں گے قرآن میں اس کو نہیں مانیں گے لوگ تو یہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ایسے معتضلہ عقل پرست لوگ جامعہ جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کیا ان لوگوں نے بھی اس کا انکار کر دیا کہا کہ حوض نام کی کوئی چیز نہیں اسی لیے امام نوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ جو حوض ہے یہ حصی ہے حصی آئی نظر آنے والی چیز ایسا نہیں کہ مانوی ہے خیالی ہے ایسا نہیں ہے نظر آنے والی چیز ہے یہ حصی ہے یہ اور اس کی باقاعدہ اور صاف بیان کیے گی ایک مہینے کی مسافت کی دوری اس کے آپ خورے ہوں گے اس کے پیالے ہوں گے انسان پیے گا اس کو احساس ہوگا کہ میٹھا ہے کتنا زیادہ تو یہ ساری چیزیں حصی ہیں ایسا نہیں کہ معنی اور خیالاتی چیزیں ہیں بتا دیا گیا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ چیز واقع ہوگی اور قیامت کے دن ساری چیزیں ہوں گی اور حوض موجود ہے اگر یہ پانی قیامت کے دن لوگوں کو اس سے ملے گا پینے کے لیے جو اہل ایمان ہوں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحاب کرام اور صلب صارین کے راستے کی پیروی کرنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کو اس سے پانی نصیب ہوگا باقی جو اہل بدعت ہوں گے اہل شرک ہوں گے ان تمام لوگوں کو ان سے وہاں سے بھگا دیا جائے گا اور وہاں سے ان کو پانی نہیں ملے گا تو یہ حوض کے تعلق سے بات تھی جو یہاں پر مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اس کے بعد پرسرات کا ذکر ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ عرب قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پائے نصیب فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کے عمل پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ حقبین ہم سب کو توفیق دے اور اسی پر قائم و رکامین و صلابر محمد والا علیہ وسلم اجمعین ایک اعلان سننے کو یہ ہے کہ آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ شاء کلاس جو ہے عشاء کے بعد ہو جائے گی کیونکہ اب دن چھوٹا ہو رہا ہے رات لمبی ہو رہی ہے تو عشاء کے بعد ہو جائے گی اور جو جمعرات کو کلاس ہے وہ منگل کو ہو جائے گی آنے والے جمعرات کو مغرب بعد کلاس رہے گی لیکن اگلے ہفتے سے ستمبر کے مہینے میں یہ کلاس جو ہے اتوار کو عشاء کے بعد اور منگل کو عشاء کے بعد ہم نے جمعرات کیوں کیا تھا کیونکہ یہاں بچوں کی کلاسیں چل رہی تھیں پیر منگل اور بدھ تین دن لگاتار تو کلاس ختم ہو جائے گی اسی ہفتے میں اس لیے یہ کلاس پھر اپنے پرانے دن اور پرانے وقت پر لوٹ آئے گا یعنی یہ کہ عشاء کے بعد ہوگی اور اتوار اور منگل کو کلاس ہوگی انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے یعنی ستمبر اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ان میں نافیہ طاف الام اور السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ